تکلیف لے لو ماشاء اللہ گھر کی قربانی دی ہے آپ نے کاروبار کی قربانی دی ہے کسی کے ہاٹ ہوں گے وہ ہاٹ چھوڑ کر آئے ہو آپ ہاٹ تو چھوڑتے نہیں جلدی مگر استماع کے لیے آپ نے ہاٹ کو چھوڑ دیا ہے ماشاء اللہ یہ بھائی ذرا ادھر آ جاؤ مجھے ذرا لمبا پڑتا ہے ہاں، ادھر آ جاؤ ماشاء اللہ ارے واہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں ادھر آ جاؤ ماشاء اللہ واہ بھائی واہ ہاں گدے تک کے لے کر آ جاؤ واہ بھائی اگر اس کو بند کر دیا جاوے تو آواز پہنچ جائے گی میری آواز آتی ہے میری ہے بھائی وہ دوسری مجلس یہاں چل رہی ہے نا اس لیے تھوڑی دیر میں میری آواز پھر بلند ہو جائے گی انشاءاللہ دیکھو بھائی دوستو بزرگ اللہ جل جلال وال نے مجھے آپ کو دنیا میں ایک ذمہ داری کے ساتھ بھیجا اور وہ ذمہ داری ہم بھول گئے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک کام کے لیے نکلتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے تو اس کو یاد دلانا پڑتا ہے آتی ہے نا تو آدمی کو تھوڑا یاد دلانا پڑتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے اس ذمہ داری کو یاد دلانے کے لیے اللہ جلالہ من والہ نے کم و گئی سوا لاکھ نبیوں کو دنیا میں بھیجا انسان کو اپنی ذمہ داری یاد دلائی کہ بھائی آپ کیوں آئے ہو آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اب ہر انسان یوں سمجھتا ہے جیسے چھوٹا ہوتا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ بھائی اپنا کام تو کھیلنا کودنا اسکول مدرسے جانا بس کام پورا ہو گیا جوان ہوتا ہے تو یوں سمجھتا ہے کہ بھائی اپنی زندگی کا مقصد شادی بیاہ کرنا ہے تھوڑا کچھ سوچ بوجھ آتی ہے تو یوں سمجھتا ہے کہ ہو کمانے کا تو رہی گیا کمانا نہیں پڑتا ہے تو اب وہ کمانے میں ایسا لگتا ہے کہ پھر وہ اپنی ذمہ داری کو بھول جاتا ہے بچپن کھیل کود میں اور جوانی جو ہے وہ شادی بیاہ میں اور پھر کچھ سوجھ بوجھ آئی تو کمانے میں ایسا لگتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو بھول جاتا ہے دیکھو ابھی آپ کی اگر اس میں سے کسی کی تشکیل کی جاؤ کسی کی بھائی کی میری کرو میری تشکیل کرو تو میں کیا کہوں گا تو میری دکان کا کیا ہوگا کھائیں گے کیسے ہم سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے اچھا بھائی ہم اس کے لیے آئے ہیں دکان کرنے کے لیے سب نہ کہیں گے کہ نہ دکان کے لیے تو آئے ہیں کہ دندے کے لیے تو نہیں آئے ہم کاروبار کرنے کے لیے تو دنیا میں نہیں آئے ہیں تو پھر یہ عذر آتا کیسے ہے اقرار بھی ہے ہمارا تو بھائی دوست بزرگوں شیطان اور نفس ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور شیطان کا کام ہے یہ عید الفقر کہ وہ تمہیں غریب ہو جانے کا اسٹیٹس کے گر جانے کا کہ تم بڑے ہو یار تو تم اگر نہیں کماؤ گے ان دکان پر نہیں جاؤ گے تو نیچے آ جاؤ گے اس کا ڈر دلاتا ہے اور اللہ کہ اللہ جل شاہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور جنت کا وعدہ کرتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ تم کرو گے تو ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے اور تمہیں تمہیں جنت دیں گے اور شیطان یہ کہتا ہے کہ تو چار مہینے جائے گا چلے میں جائے گا تین دن میں جائے گا گشت کرنے جائے گا ڈھائی گھنٹے کی ملاقات میں جائے گا نماز پڑھنے میں جائے گا قرآن پڑھنے بیٹھ جائے گا ذکر کرنے میں بیٹھ گا تو دین کے کام میں لگ جائے گا تو تو غریب ہو جائے گا شیطان کا یہ کام ہے بولو کس کی ماننے کی اپنے ہم مانتے کس کی ہے ماننی چاہیے اللہ کی کہ اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے جنت کا وعدہ کرتا ہے اور شیطان غریب ہو جانے کا تنگ دست ہو جانے کا فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ڈراتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی شیطان کی نہیں ماننے کی مگر مانتے ہیں شیطان کی اب یوں کہتے ہیں کہ بھائی ماننے کی اللہ کی مگر مانتے نہیں ہے اللہ کی مانتے نہیں ہیں تو بھائی دوست بزرگوں ان باتوں سے نکلنے کے لیے یعنی ان باتوں یہ کوئی آسان کام تھوڑا ہے کہ ایسے ہی ہو جاوے گا جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عثمین اور بزرگان دین اولیاء کرام انہوں نے اس کے پیچھے محنت کی بھائی وہ محنت کی بنیاد کیا ہے کس پر محنت کی جاوے تو یہ چیزیں دلوں سے نکل جاوے تو سیدھا سادہ ہے ہمارے یہاں تو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا بھی بن جاوے گی آخرت بھی بن جاوے گی تمہارے دنیا کے بگڑے ہوئے مسائل اور نہ جانے والی بیماریاں پریشان پریشان کر دینے والی الجھنیں تمہاری اگر تم دنیا کے نقشوں میں اس کا علاج ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا نہیں ملے گا ڈاکٹر بھی آخر میں یہ کہتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اینڈ کچھ چیز پکڑی نہیں جاتی کہاں سے پکڑی گی تو کہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل اللہ پاک نے اپنے مبارک دین میں رکھا ہے سب سے پہلے ہم کو یہی سبق سکھایا گیا ہے سب سے پہلا سبق ہمارا یہی ہے کہ بھائی لا یعنی نہیں ہر بات میں ہم جو بات شروع کرتے ہیں نا تو وہ اس بات میں شروع کرتے ہیں اس بات یعنی ہاں میں شروع کرتے ہیں یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا نہ کرنا بعد میں کہتے ہیں یہ مت کرنا یہ مت کرنا یہاں کلمے کی بنیاد جو چلی ہے تو سب سے پہلے کہا کہ نہ انکار کر دو ساری کائنات میں سب چیزوں کا انکار کر دو زمین و آسمان چاند سورج ستارے سیارے دریا ہاں، اور درخت زمین ہوائیں اور دنیا کے جتنے اسباب ہیں جتنے خزانے ہیں یہاں تک کہ جبرائیل اور مکائل بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں سوائے ایک اللہ سوائے ایک اللہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے یہ دل میں بٹھانا یہ تو آسان کام ہے نہیں کہ ہم دکان پر چیزیں بیچتے رہے اس کو بولتے رہے دکان کی اشیاء کو اس کے باؤتال کرتے رہے اور گراہک کو یہ باتیں سمجھاتے رہے اور ایمان بن جاوے ہو سکتا ہے بھائی ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایک اسٹوڈنٹ پڑھائی کرنے والا میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بننے کے لیے گیا ہے وہاں وہ ڈاکٹری کی پڑھائی کرے گا وہ کتابیں پڑھے گا وہ لیکچر سنے گا اینڈ اس لائن کی ساری چیزیں اس کے سامنے آئے گی اینڈ وہ فارغ ہوگا تو بھائی اس کو صنعت کس کی دی جائے گی سرٹیفکیٹ کس بات کا ملے گا اس کو ڈاکٹر کا انجینئر کا ملے گا کہ میں کالج میں پڑھا ہوں میں تو کالج میں پڑھا ہوں مجھے انجینئر کا بھی سرٹیفکیٹ چاہیے کہ نہیں مل سکتا ہے اور جو انجینئرنگ کالج میں پڑھا ہے تو وہ اس کی کتابوں میں وہی آئے گا بھائی اس کے سننے میں وہ آئے گا اس کے لیکچر وہ ہوں گے اور وہاں کا سارا ماحول وہ ہوگا اینڈ وہ جب فارغ ہوگا وقت ختم ہوگا اس کی پڑھائی کا اینڈ تو اس کو انجینئر بننے کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا ڈاکٹر بننے کا بولو ہم سب کیا کہتے ہیں کہ سب تم دعا کرو میں دکان پر رہتا ہوں گھر پر رہتا ہوں اللہ میرا ایمان بنا دے ایسا ہی بھائی ہے کیا کہتے ہیں بولو ارے بھائی سمجھتے ہو جانتے ہو ہمارے مول صاحب ہیں مولانا عبد الرحمان صاحب ابھی ساتھ میں تھے تو وہ فجر کی نماز کے ان کے بیان تھا ان کا تو وہ کہہ رہے تھے کہ فجر کے بعد جس کی بات ہوتی ہے اس کے دو دو کام کرنے پڑتے ہیں ایک تو بات بھی کرنے کی اور مجمے کو جگانے کا بھی خوش ہو جاتے ہیں دو کام کرتے مغرب کی نماز کے بعد جوہر کی نماز کے بعد بات ہوگی تو وہ خالی واپس کر ہیں ارے ذرا مسکراؤ تو صحیح ہے ابھی نی پکڑ کے لے جائیں گے آپ کو چار مزہ ہاں، آنسو تو ڈر گئے کہ میں چار مہینے کی تسکی تو ہوگی اللہ لے جائے گا تو کیا حرج ہے اسی کو تو بنانے کا ہے ایمان اسی سے تو بنے گا تو بھائی اس کی ایک محنت ہے یعنی دیکھو صاحب کرام رضی اللہ عنہ عسمین نے اس کی محنت کرتے کرتے اپنی جانیں قربان کر دی گھر میں فاتح آئے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا معائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے رعین سم رعین الحلال سم رعین الحلال کہ ہم ایک چاند دیکھتے پتہ ہے چاند تو کس کا دیکھتے ہیں تو پھر تین سال ہو جائیں گے وہ تم وہ چاند کی بات کرو مہینے مہینے چاند دیکھنے کا ہوتا ہے اسی لیے سمجھنا بہت ضروری ہے اللہ معاف فرما ہم مہینے کا چاند نہیں دیکھتے ہیں سب سال میں دیکھتے ہیں چاند تو کہتی ہے کہ میں ہم نے ایک چاند دیکھا پھر دوسرا چاند دیکھا پھر پھر تیسرا چاند دیکھا اور ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے تو کتنا کتنا وقت ہوا دو مہینے کتنا دو مہینے ہوئے کیونکہ دو مہینے ہو گئے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں آخری وقت ہے اللہ کی ملاقات کے لیے جو ذمہ داری اللہ نے دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو دین پہنچانے کی وہ پہنچا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ نے کہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا انعام دینے کے لیے اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا تو جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے معاشہ بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات کا عالم ہے مگر ہمارے گھر میں جلانے کے لیے تیل جلانے کے لیے دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا پہلے تو تیل سے جلتا تھا دیا ہاں، کہ تیل نہیں تھا تمہارے گھر میں کہ بولے تیل ہوتا ہمارے گھر میں تو ہم دیا نہ جلاتے پیٹ کی آگ کو ہم بجھانے کے لیے اس تیل کو استعمال کر لیتے اتنی بھوک تھی ہمارے وہ دنیا کے سردار ہیں کائنات کے سردار ہیں دو جہاں کے بادشاہ ہیں جن کے لیے ساری کائنات سجائی یہ چاند یہ سورج یا آسمان یہ <clears throat> زمین یہ ساری مخلوق جو ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کیا جاتا تو پیدا نہ کرتے اللہ جن کے لیے یہ کائنات بنائی یعنی وہ دنیا سے جا رہے ہیں مگر ان کے گھر میں اس رات کو بھی تیل نہیں ہے دیا جلانے کے لیے یہ قربانیاں صحابہ کرام رضی اللہ عثمین نے قربانی دی صحابہ کرام رضی اللہ عثمین نے قربانی دی کہ اس کو سیکھنا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے ہم اللہ معاف فرماوے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں دنیا کی <clears throat> دنیا کے حاصل کرنے کے لیے تو کوئی بھی قربانی دیتے ہیں مگر دین حاصل کرنے کے لیے ایمان بنانے کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں یہ اصل صحابہ کرام رضی اللہ نے اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے یہ قربانیاں دی آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا دوسرے نمبر کے خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہو اس کے بعد پہلے نمبر کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنا کام کر چکے تو ان کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا پھر دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ان کو امیر المومنین کا لقب ملا ہے عید کا دین ہے کون سا دن ہے بھائی عید کا دن ہے لوگ ہاں، عیدگاہ میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے امیر المومنین خطبہ پڑھیں گے نماز پڑھائیں گے لوگوں اپنے گھر سے نکلے خطبہ پڑھانے کے لیے مگر پیروں میں جوتے نہیں ہیں پیروں میں جوتے نہیں چپل نہیں ہے تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین آج عید کا دن ہے پیروں میں تو جوتے بھی نہیں ہیں آپ کے کہا کہ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس کہ میں جوتے خرید سکوں سوچو بھائیو دوستو کتنی قربانی عید کا دن ہے اور کتنے بڑے آدمی بائیس لاکھ مربع میل بائیس لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں اتنی زمین کے مالک ہیں مگر عید کے دن پہننے کے لیے جوتے نہیں ہمارے یہاں غریب سے غریب کے یہاں بھی غریب کے بچے کے بھی جوتے آ جاتے ہیں امیر المومنین کے پاس جوتے ہیں یہ دین کے لیے قربانیاں دی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو قربانی نہیں دینے جیسی لوگ بھائی اور دوست بزرگوں آپ دیکھتے ہیں آپ کے یہاں ماحول ہے صبح میں بھائی علی راجپور کا ہاٹ ہے تو بیپاری کتنے بجے آ جاتے صبح صبح آ جاتے ابھی پبلک نہیں آئے گی ابھی تو دیہات سے لوگ آئیں گے تب خریدی کریں گے مگر اپنی دکان سجا کر بیٹھ جاتے دور دور سے آتے روز اپنا سامان اٹھانا اس کو اکٹھا کرنا جمع کرنا پیک کرنا پھر گھر لے جانا پھر صبح میں وہ مال لے کر آنا پھر دکان سجانا روز محنت کرتا ہے بندہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس کے پیچھے مجھے کچھ ملے گا اور جو اپنی دکان بازار میں اس کی جس کی دکان ہے بازار میں جس کی دکان سجی سجائی دکان ہے اینڈ اس کے سامنے جب یہ ہاٹ والے آتے ہیں کہ یار یہ کیا روز مزدوری کر دے گا دکان کھول رہا بازار میں تو ایسا نہ کروں روز مال اٹھاؤ یار بسوں میں چڑھاؤ لے جاؤ اینڈ پھر صبح میں دوسرے ہاتھ میں دوسرے دن دوسرے جانے کا یعنی مشکل کام ہے کرتا ہے بندہ نہیں کرتا ہے ابھی <clears throat> بھائی علی راجپوت سے اس کو ہاٹ کرنے کے لیے بھائی باغ جانے کا ہے کچھ جانے کا ہے تو پھر وہ کتنے بجے اٹھے گا بھائی اور اللہ یوں کہتے ہیں کہ میرے بندے تو فجر میں اٹھ جا تو یہ کہتا ہے کہ آنکھ نہیں گلتی اور ہارٹ کرنے والے یعنی تحجد میں اٹھ جاتے ہیں تحجد نہیں پڑتے ہیں اپنے ہارٹ کی تیاری کر کے بس کے بس چلی جائے گی بس چلی جائے گی بھائی ہوتا ہے ایسا ہے اپنے بیان نہیں کرنے کا اپنے کو مذاکرہ کرنے کا لوگ کرتے ہیں کیوں کہ بھائی اس کا نفع دیکھا ہم نے دین کا نفع نہیں دیکھا جن لوگوں نے دین کا نفع دیکھا کہ دین کے لیے قربانی دینے میں اور دین کے لیے مشقتیں اٹھانے میں اللہ بڑا عجر دیتا ہے اور دنیا تو ایسے ہی سلوٹوں میں بن جاتی ہے بھائی دنیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائیوں دوست بزرگوں یعنی کہ ایک ایک آدمی دکان کرتا رہے نمازیں چھوڑتا رہے سنتیں چھوڑتا رہے شریعت کو چھوڑ دے وے اللہ پاک اس کو تو روزی دے وے اللہ پاک اس کو روزی دے وے اور ایک بندہ اللہ کے دین کے لیے مبارک محنت کرے وہ ڈھائی گھنٹے لگاوے وہ پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرے وہ ہر مہینے تین دن لگاوے اور بھائی سالانہ وقت لگاوے اللہ پاک اس کو روزی نہیں دے گا اس کے مسئلے اٹکا دے گا ایسا ہو سکتا ہے بھائی اس کے مسئلے تو پہلے حل کیے جاویں گے اس کے مسئلے تو پہلے حل کیے جاویں گے اللہ کی مدد کے ساتھ کام کیا جائے گا یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو وہ آدھار کارڈ بنانے کا تھا یعنی تو پورا دن لگ گیا ہے اور ایک یوں کہتا ہے کہ میں گیا آدھار کارڈ بنانے کے لیے دس منٹ میں کام ہو گیا کیسے کہ بھائی دین کے کام میں لگے ہوئے تھے ڈھائی گھنٹے لگا رہے تھے پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے تھے اللہ سے مانگ کر گئے صدقہ دے کر گئے اللہ پاک نے دس منٹ میں کام کر دیا یہ برکت ہے یہ برکت ہے تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام ہو جائے گا یہ برکت یہ کس کو ملے گی بھائی یہ ان لوگوں کو ملے گی جن کی زندگیوں میں دین ہے اللہ کے احکام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ابھی دیکھیں آپ عربی میں ایک کہاوت ہے جا البردو مال جبات جا البرد مال جبات بھائی ٹھنڈی آتی ہے تو سویٹر دستانے موجے مفلر گرم ٹوپیاں شالیں مارکیٹ میں بھی دکھتی ہیں اور لوگوں کے بدن پر بھی دکھتی ہیں وہ ٹھنڈی آئی کسی کو کہنا نہیں پڑتا سب آ جاتا ہے تو جیسے ٹھنڈی آتی ہے یہ آ جاتا ہے اور ٹھنڈی گئی تو کہاں ہوتا ہے پتا بھی نہیں چلتا گرمی کے موسم میں کوئی اپنے گھر اپنی بیوی کو اپنی ماں کو کہ وہ میرا سویٹر میں لا دیں گے ہاں۔ دیکھو بھائی سویٹر کیا کرنا وہ رکھ دیا اندر مارکیٹ ہاں، میں جاؤ یعنی جو سویٹر بیچتے تھے مفلر ٹوپیاں بیچتے تھے ان کی دکان پر دکھتا ہی نہیں تو کہاں گیا وہ تو ٹھنڈی گئی تو چلا گیا ایسے ہی بھائیو دوست بزرگوں ہے یعنی نا یہ برکت ہے راحت ہے آرام سکون آفیت یعنی یہ ساری چیزیں دین کے ساتھ ہے اگر دین آ گیا ہے یعنی نا تو فوراً آ جائے گی ٹھنڈی آتی ہے ایسے کسی کو کہنا نہیں پڑتا ایسے ہی آ جاتی اور جب دین زندگیوں سے نکل جاتا ہے تو راحت گئی عافیت گئی برکت لوگ کہتے ہیں کہ یار پہلے تو ہمارے یہاں <clears throat> ایک لیٹر دودھ میں پورا کبھی چائے پی لیتا تھا آپ نہیں پیتے تین چار لیٹر لانا پڑتا ہے گئی برکت یعنی تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا سب کا پیٹ بھر جاتا تھا برکت تھی کیونکہ دین تھا زندگیوں میں اللہ کے کام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے تو یہ برکت ہے راحت یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے بھائی اور دوست بزرگ کو دین ہے ہم نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہم نے راستہ غلط اختیار کر لیا ہم کو جانے کا تھا دہلی اور ہم بمبئی کی ٹرین میں بیٹھے اسے دیکھو ہاں، زندگی میں سکون نہیں ہے راحت نہیں ہے عافیت نہیں ہے ایک آدمی اس کو دہلی جانے کا تھا صبح وہ ٹرین میں بیٹھا ہاں آگے آیا یہاں پر آپ کا بھائی اندور آیا بھوپال آیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اپنے برابر بیٹھے اچھا ہاں اس کو ٹکٹ نہیں ملی ہے تو وہ جنرل ڈبے میں بیٹھا ہے کھڑا ہے مگر اطمینان ہے اس کو کہ بھائی جا رہی ہے دہلی کی طرف اور ایک آدمی این اے سی ڈبے میں بیٹھا ہے اس میں بیٹھا ہے اے سی ڈبے میں بیٹھا ہے اور ٹرین چل پڑی اب آ رہا ہے میگ نگر آیا دوہد آیا گودرا آیا جو جانے کا ہے دہلی بولو اس کو اطمینان رہے گا اطمینان رہے گا ہمارا حال ایسا ہی ہے ہمارا حال وہ چاہے کتنا بھی چلاوے اپنی ٹکٹ سب کو دکھاوے کہ دیکھو میں دہلی جا رہا ہوں دہلی کی ٹکٹ ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس ایمان ہے ہمارے پاس یہ میں نماز پڑھتا ہوں میں یوں کرتا ہوں بھائی کچھ بھی کرتا ہے مگر ٹرین غلط استعمال کر لی ہے غلط ٹرین میں بیٹھ گئے یہ جو نشانیاں آ رہی ہیں یہ ساری نشانیاں بمبئی کی ہیں سکون نہیں ہے زندگی میں یعنی رات کو نیند نہیں آتی ہے آفیت نہیں ہے یعنی ایک دل میں دھڑکا سا لگا رہتا ہے کیا ہوگا معلوم کیا ہوگا یعنی جیسے ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر پر پچاس ساٹھ ہزار روپے تو گھر پر رکھنے پڑتے ہیں کیوں کیوں رکھتے رکھتے ہو ہو نہ معلوم کچھ ہو جاوے تو ضرورت پڑ جائے گی یہ دھڑکا یہ ڈر دل میں ہمیشہ جمع رہتا میری دکان کے بازو میں کوئی میرے جیسی کوئی دکان نہ کر دے بیٹے کا نکاح کرنے کا ہے تو اس کی سگائی کرنے کے لیے ہم نے ایک جگہ پر پیغام بھیجا ہے چپ رہنا کوئی کسی کو کہنا مت نہیں کوئی دوسرا بھیج دے گا یہ جو ڈر ہے نا سمجھتے ہیں بھائی پہلے کا آپ نے مذاکرہ کریں گے جو ہمارے یہاں اندر جو چلتا ہے نا وہی باتیں کریں گے اپنے تو بھائی یہ کس بات کی علامت ہے یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یعنی نے کہا کہ مجھے فلانے کی لڑکی پسند ہے تم جا کر میرا پیغام دیا ہاں، بھائی فلانے صاحب آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں گئے وہ بھائی کے پاس تھوڑی دیر کے بعد آئے ہاں۔ تو کہا کہ بھائی معاف کرنا یار ابھی کیا ہوا کیوں معاف کرے ہم آپ تو میرے کام سے گئے تھے ہاں جی۔ آپ کو تو جزاک اللہ کہنا چاہیے مجھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بات ایسی ہوئی کہ میں وہاں گیا تو میں نے آپ کا پیغام پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کو ان کے ساتھ تو نکاح نہیں کرنا ہے ہماری بیٹی کا تمہارے ساتھ کرنا ہے اگر آپ تیار ہو میں تو تیار میں تو نکاح پڑھ لیا میں نے وہ صحابی جنہوں نے بھیجا تھا اپنے پیغام کے لیے ہاں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ پاک آپ کو خود برکرتا فرمائے اور مجھے معاف کرنا کیوں اور جن کا نکاح نہیں ہوا نا جن کو قبول نہیں کیا گیا وہ یوں کہتے ہیں کہ مجھے معاف کرنا کہ بھائی کیوں اس لیے کہ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 سے کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے ادا سلو سلو الجسد کلو کہ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورے پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے کیا کہ بھائی آنکھ صحیح دیکھتی ہے زبان صحیح بولتی ہے کان <clears throat> صحیح سنتے ہیں پیر صحیح جگہ پر چلتے ہیں ہاتھ ہاں، صحیح جگہ پر چلتے ہیں دل و دماغ صحیح جگہ پر چلتا ہے وہ کب کب اس کی اصلاح ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر لا الہ الا اللہ آ جائے پھر اس کو نہیں کہنا پڑتا ہے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا پھر اس کو نہیں کہنا پڑتا ہے کہ بھائی تمہاری ماں ہے ایسے کیسے بولتے ہو تو پھر اس کو نہیں کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ تمہارے والد ہے ایسے کیسے بات کرتے ہو تو کہ بھائی دل ٹھیک ہو گیا ہے اس کا اس کا دل ٹھیک ہو گیا ہے اس لیے وہ سارے اعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے جب دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے ایک جماعت گئی جماعت میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی تھی میں صدقات کی دوپہر میں والدین کی فرما برداری پر اور نافرمانی کرنے پر وعید ہے جو حضرت شیخ نے لکھی ہے وہ پڑھی جا رہی ایک نوجوان لڑکا تھا تو اس نے باتیں سنی تو اس نے کہا کہ امی صاحب مجھے چھٹی دے دو میں تو گھر جاؤں گا کہ بھائی کیا ہوا تجھے اچانک تعلیم میں تو اس نے کہا کہ میں نے میرے ماں باپ کو بہت ستایا ہے میں نے آج سنا کہ ماں باپ کا قدر کتنی ہے اور ان کا مقام کیا ہے اور ان کی عزت کرنی کیا ہے اینڈ اس لیے میں گھر جا کر میری ماں سے میرے باپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں ادھر سلوحت سلوحل جسد کلو کہ جب دل ٹھیک ہو گیا نا تو معاملہ ٹھیک ہو گیا جب بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح نکلے اب کہہ رہا ہے نا پہلے تو اسی زبان سے ماں باپ کو گالیاں بولتا تھا اب اس زبان سے کہتا ہے کہ میں میری ماں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں یہ ٹھیک ہوا دل جی۔ یہ دل ٹھیک ہوا اور بھائی نمازیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں زندگیاں بن جاتی ہیں دین کی ایمان کے بنانے کی محنت ہوئی ہے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا فسدت فت جسد کلو کہ جب وہ بگڑ جاتا ہے جب وہ بگڑ جاتا ہے دل بگڑ جاتا ہے تو سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں یہ پھر آنکھیں غلط دیکھتی ہیں کان غلط سنتے ہیں اور بھائی ہاتھ پیر غلط جگہ پر چلتے ہیں اور دل و دماغ غلط جگہ پر چلتا ہے سوچ بگڑ جاتی ہے کہ بھائی کیا ہوا یہ دل بگڑ گیا اللہ وہی الکلب سنو وہ ہے تمہارے جسم میں دل اور بھائی وہ سارے انبیاء سلاط و سلام جو آئے یعنی ان کی محنت کا میدان یہی انسان کا دل رہا ہے انسان کے دل پر محنت کی انہوں نے سارے امبیا علیہ مسلاط وسلام کہ انسانوں کے دلوں پر محنت کی اور بھائی اور دوستی کو ایک ماحول بنا دیا وہی تھے وہ وہی تھے کہ اونٹ کے پا... میرے اونٹ سے پہلے تیرے اونٹ نے پانی کیسے پیا یہ بگڑا ہوا دل تھا یہ دل بگڑا ہوا فساد والا دل تھا لا الہ الا اللہ والا یقین اس کے اندر نہیں تھا کہ تیرے اونٹ سے پہلے میرے اونٹ سے پہلے تیرے اونٹ نے پانی کیسے پیا اس پر جھگڑا ہوتا تھا اب ان پر جب محنت کی گئی بھائی اور دوست بزرگوں تو لڑائی کا میدان ہے لڑائی ختم ہو گئی ہے اور جو شہید ہونے والے تھے قتل ہونے والے تھے وہ شہید ہو گئے قتل ہونے والے قتل ہو گئے کچھ زخمی پڑے ہیں میدان کے اندر ایک صحابی اٹھتے ہیں کہ میرا بھائی چچا جات بھائی بھی میرے ساتھ آیا تھا جماعت میں لاؤ اس کو دیکھو ہے نا تو کبھی مجھے مل جاوے زخمی حالت میں تو پانی کی ضرورت پڑے گی تو اپنا پانی کا مسکیزہ بھی ساتھ میں لے لیا اب چلے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نظر پڑی کہ اپنا بھائی پڑا ہوا ہے بہت سخت زخم کی حالت میں پڑا ہوا ہے کہا کہ بھائی پانی ہاں، ضرور پانی تو پیوں گا میں آخری وقت چل رہا ہے اب پانی لے کر جیسے ہی پہنچے تھے پڑوس میں ایک اور آدمی پڑا ہوا تھا اس نے پانی کا مشکلہ دیکھ کر ایک نظر کی اور آ بری تو بھائی نے کہا کہ پہلے ان کو پلاؤ میں نے کہا پہلے ان ان کو پلاؤ کے پاس گئے تو تیسرا بھی ایک پڑے ہوئے تھے زخمی حالت میں صحابی یعنی انہوں نے نظر کی انہوں نے آ کی تو دوسرے نے کہا کہ ان کو پہلے پلاؤ جب تیسرے کے پاس پہنچے یعنی تو ان کی جان نکل چکی دوسرے کے پاس آئے تو وہ ان کی روح بھی نکل چکی تھی اپنے بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کے کو پیارے ہو گئے یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اونٹ سے پہلے کسی اور کا اونٹ یعنی جانور پانی نہ پی لے ہوئے یعنی اس کے لیے جھگڑے کیا کرتے تھے یہ آخری وقت ہے ان کا دنیا سے جانے کا اور اشار یہ ہے کہ اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں یہ محنت ہوئی بھائی اور دوست کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کر مسلح پر آئی عشاء کی نماز پڑھی کہ چلو دو رکعت اور پڑھ لیتی ہوں دو اور پڑھی پھر ارادہ ہوا کہ دو اور پڑھ لیتی ہوں دو اور پڑھ لیتی ہوں دو اور پڑھ لیتی ہوں پڑھتی رہی پڑھتی رہی اتنے میں مسجد نبوی سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی فجر کی اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت فاطمہ کہنے لگی اللہ سے شکایت کرنے لگی اے اللہ تیری رات بہت چھوٹی ہے میں ابھی نماز میں دل لگانا ہی چاہتی تھی لگ ہی رہا تھا دل کہ تیری رات تو پوری ہو گئی پوری رات نماز پڑھنے والی پوری رات بھائی محنت کی جاوے تو یہ بنتا ہماری ایک جماعت گئی مستورات کی تو ان کی کارگزاری میں یہ آیا کہ بھائی صبح کتنے بجے اٹھتے ہو کہ ساڑھے تین بجے یعنی جب محنت ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارے گھر کی مسورات کو تو بیچاری کو کام ہی اتنا ہوتا ہے تھک جاتی ہے صبح میں وزر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے اب یہ ساڑھے تین بجے اٹھ جاتا کتنے بجے ساڑھے تین بجے اٹھ کر کیا کرتے ہو ابھی تو فجر میں تو بہت دیر ہے پانچ بجے چھ بجے فجر ہوگی یعنی تین گھنٹے کیا کرتے ہو کیا تحجد پڑتی ہیں پھر دعائیں مانگتی ہیں معمولات پورے کرتے ہیں اور سلاد التسمی بھی اس وقت پڑھ لیتی ہیں چالیس دن تک تحجد کے وقت میں سلاد التسمی پڑھی ہماری تو چار چار مہینے کی چلی کی جماعت ہے ہمارے پرانے پرانے ساتھیوں کو بھی خیال نہیں ہے سلاد التسمی پڑھے یار اور وہ عورتیں تحجد میں سلاد التسمی پڑھ دی کہ بھائی کیا ہوا ادا سلوحت سلو کلو کہ بھائی دل ٹھیک ہو گیا اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو گیا جنت کا شوق دل کے اندر آ گیا قبر کی اندھیری کا ڈر دل میں آ گیا اب اب امال میں لگی ہوئی اب امال میں <clears throat> لگی ہوئی اب وہ پوچھتی ہیں کہ بھائی شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں مجھ سے بہت کوتا ہو گئی شوہر کا حق کیا بنتا ہے بھائی رشتے داروں کے کیا حقوق ہیں یہ بتاؤ ہمیں بھائی پردہ تو ہم ایک کالا برقع تو ہم پہن لیتی ہیں مگر اصل پردہ کیا ہے شریر کا کیا حکم ہے یہ بتاؤ کون سے کون سے مردوں سے یعنی پردہ کرنا فرض ہے یہ بتاؤ ہمیں کھولو اس کو ذرا یہ آیا اندر یہ اندر آیا ورنہ بھائی دوست کو محنت نہیں ہوتی ہے تو تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے قربانی دے کر اپنا جان مال وقت لگا کر بھائیو و کو دین کو اپنی زندگیوں میں اتارا تھا اب ایک سنت بھی زندگی سے نکل جاوے تو ان کو گوارا نہ تھا ایک سنت بھی زندگی سے نکل جاوے تو گوارا ندی اور دین کے لیے بھائی اور دوستی کو جان کی قربانی لگا دے ہم بھائی اور دوستی کو نماز کے لیے فرض نماز کے لیے دکان نہیں چھوٹتی ہے ہم سے کاروبار نہیں چھوٹتا ہے آرام نہیں چھوٹتا ہے نفل نماز پڑھ رہے ہیں صحابی رات کو پہرے داری کا کی ذمہ داری آئی ہے پوری رات جاگ کر کیا کریں گے چلو بھائی تم سو جاؤ میں نماز پڑھتا ہوں پھر تم کو میں اٹھا دوں گا اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں تیر آ رہا ہے جسم میں لگ رہا ہے تیر آ رہا ہے جسم میں نفل نماز ہے اور ہم یہ کہتے سننا یہ تو سنت ہے نا ہم کیا کہتے ہیں یہ تو سنت ہے نا فرض تو ہے نہیں یوں کہہ کے چھوڑ دیتے یہ نفل نماز میں تیر پر تیر کھائے جا رہا ہے مگر نماز کے نہیں نماز اپنا یوں خطرہ ہو گیا کہ اگر میں اس طریقے سے تیر کھاتا رہوں گا تو مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری میں کوتاہی ہو جائے گی اس سے اپنے ساتھی کو جگایا کہ کوئی دشمن سامنے ہے وہ تو ایک کی جگہ پر دو کو دیکھ کر بھاگ گیا اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ اگر اس ذمہ داری کا ذمہ داری جو ہم کو دی گئی تھی نگرانی کرنے کی اگر اس کا ڈر نہ ہوتا تو میں سورہ کہاں میں نے شروع کر رکھی تھی وہ پوری نہ کر لیتا وہاں تک سلام نہ پھیرتا جان دے دیتا مگر سلام نہ پھیرتا مگر ذمہ داری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی یہ ہے بھائی اور دوست اور ہم چھوٹے چھوٹے بہانوں کے لیے نمازیں چھوٹ جاتی تصویر چھوٹ جاتی ہے ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تین تصویر ہم نے کتنے سالوں سے سنی ہے اس کا اہتمام کرنے والے ہیں بھائی بھائی دل میں نہیں آیا ہے دل ابھی بنا نہیں ہے اس کو بنانے کی ضرورت ہماری زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے گالیاں نکل جاتی ہے یعنی گراہ گاوے یعنی تو کسی طریقے سے بھی پٹا دینے کا اس کو ہاں کچھ بھی بولو سب جائز ہے ایسا نہیں میرا رزق تو اللہ کے خزانے میں ہے یہ اگر نہیں لے گا تو کوئی حرط نہیں اللہ پاک دوسرے کو بھیجے گا اللہ دوسرے کو بھیجے گا اللہ کا تو نظام ہے مگر بھائی دوست دل کا یقین اندر سے نہیں بنا ہے اندر سے دل کا یقین نہیں بنا ہمارے یہاں تو بھائی دوست بزرگوں ہاں، زندگیوں کے بگاڑنے کے اسباب زیادہ ہے گھروں میں بھی دکانوں میں بھی مارکیٹوں میں بھی اور بھائی دوست بزرگوں ادھر ادھر جہاں جاؤ رشتے داروں میں جاؤ شادیوں میں جاؤ موت میت پر جاؤ موت میت پر جاؤ وہاں بگڑنے کے اسباب زیادہ ہیں ہمارے دین کو خراب کرنے کے اسباب زیادہ ہیں لوگ قبرستان میں بھی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور دنیا داری کی باتیں کرتے ہوتے کیوں کہ بھائی اور دوست بزرگوں یہ بگڑا ہوا ہے یہ بگڑا ہوا دل بگڑ گیا ہے اب دل بگڑ گیا تو سارے امال بگڑ گئے ورنہ بھائی اور دوست سمجھ گئے ایک مسلمان قبرستان میں جا ہم سنتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو قبر پر سے گزرتے تو اتنا روتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں تو کہا کہ ہاں، مسلمان کا پہلا آخرت کی پہلی منزل قبر ہے اگر یہ یہ صحیح ہو گئی اور اس میں ٹھیک ٹھاک گزر گئے این تو پھر ساری منزلیں آسان ہیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی قبر من ریاض الجنہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے منتہا نظر تک یعنی دونوں دیوالیں ہٹا دی جاوے گی فرشتے ہٹا دیں گے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاوے گی وہاں کی خوشبوئیں اور وہاں کی جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آوے گی اور اگر امال بگڑے ہوئے ہیں صحیح نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر اس طریقے سے بھیجتی ہے جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں گھس جاتی ہے ایسے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایک آدمی نے برا بلا کہا گالیاں دی تو کسی نے آ کر کہا کہ آپ فلا فلا آدمی آپ کو برا کہتا تھا اور ایسا ایسا کہتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی دیکھ سن لے میرے سامنے ایک گھاٹی ہے قیامت کی گھاٹی ہے میرے سامنے اگر اس میں سے میں پار ہو گیا تو اس کی گالیوں کا مجھے کیا اثر ہے اللہ نے میرا جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا تو پھر اس کی گالیوں کا کیا اثر ہے کچھ بھی نہیں اور اگر میں پکڑا گیا وہاں پر میدان محشر میں تو وہ جو مجھے کہہ رہا ہے برا بلا اس سے بھی زیادہ برا ہوں میں میدان محشر میں پکڑے گئے بھائی اس سے زیادہ برا کون ہوگا تو صحابہ کرام رضی اللہ عثمین نے بھائی اور دوست کو محنت کر کے یہ زندگی بنائی تھی یہ زندگی بنائی تھی ہمیں بھائی اور کو یعنی ان اجتماعات کے ذریعے سے گشتوں کے ذریعے سے یہی بات سمجھائی جا رہی ہے بھائی ہم بھلے ہم دنیا میں کوئی کمانا منع نہیں ہے شادی بیاہ کرنا کوئی منع نہیں ہے رشتے داریوں میں جانا آنا کوئی منع نہیں ہے اللہ نے سہولت دی ہے اللہ نے سہولت دی ہے بھائی اچھے مکان بنانا اچھے لباس پہننا شریعت میں بالکل جائز ہے مگر اسی کے ہوتے رہنا اسی کے بچ جانا کہ بھائی نہ ہمارے پاس تین دن کا وقت ہے نہ ڈھائی گھنٹے لگانے کا وقت ہے نہ نماز پڑھنے کی فرصت مل رہی ہے ہمیں تو صاحب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے مسجد نبی کے دروازے پر دکان ملے اور اس میں میں اچھا کماؤں اور صدقہ کروں خیرات کروں غریبوں پر فقیروں پر یتیموں پر میں مال تقسیم کروں بہت زیادہ کماتا رہوں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کیا پسند ہے آپ کو کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں مسجد میں تکمیل اولا کے ساتھ نماز پڑھوں مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں نماز مل جائے ہاں، بھائی دوست بزرگوں ہمیں کیا پسند ہے ہم کیا پسند کرتے زندگی بھائی اور دوست بزرگوں ایک ایک محنت سے بنتی ہے یہ ایسے ہی نہیں بن گئی اللہ کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے قانون ہے اس کی اس کی سنت ہے کہ بھائی ودینا لنحدی سبلنا اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دی یونیب جو آتا ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں جو آگے ہی نہیں تو اس کو کیسے ہدایت دے ان شاء اللہ ماشاء اللہ کرتے رہے تو کیا ہو ابھی ہم پچھلے اجتماع میں تھے وہاں ایک ساتھی کی تشکیل کر کہ مول صاحب میرا پکا ارادہ ہے بہت سالوں سے میری نیت ہے چار مہینے تو لگ ابھی نہیں ابھی نہیں ہم نے ان کو ترکیب بولا مول صاحب آپ جو بھی ترکیب دینی ہو دو جو کہنا ہے وہ کہو مگر ابھی تو میں جانے والا نہیں تم دعا کرو اللہ پاک میرے لیے آسان کر رہے بھائی کیا ہے یہ ایک آدمی یوں کہ میں دکان بند کر کر جاتا ہوں میں دکان بند کر کر چار مہینے جاتا ہوں اینڈ آپ میرے لیے دعا کرنا تو بھائی اللہ پاک کچھ کرے گا اور ایک آدمی دکان پر جاوے اور یوں کہوے کہ بھائی تم دعا کرو میرے ایمان بن جاوے امال بن جاوے تو ایسا ہو سکتا ہے کوئی نہیں کہتا ایسا کہتا ہے کچھ اس کے لیے تو قربانی دینا اللہ پاک نے کہا ولدین جاہد مجاہدہ کرنا قربانی دینا اس کے لیے اچھا دنیا کمانے کے لیے دنیا کمانے کے لیے قرآن میں کوئی ایک آیت نہیں ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ بھائی آپ اس کے لیے قربانی دیں آپ کو نہیں ملے گی ایک آیت نہیں ملے گی حدیث میں ایک جگہ پر نہیں ملے گی ہاں کمانے کا حکم دیا گیا کہ بھائی کماؤ مگر اس کے لیے قربانی اپنا سب کچھ قربان کر دو ایسا نہیں بھائی دین کے لیے کہ بھائی دین کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی اور صحابہ کرام رضی اللہ عثمین ہمارے سامنے نمونہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیتے کہ بھائی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں جیسے ایک صحابی گرمی کے موسم میں گرمی کے موسم میں بڑی سخت تیز دھوپ پڑ رہی تھی اور ریت پر اپنے کپڑے اتار کر نیچے لونگی باندھ کر بدن اوپر کا کھلا کر کے ریت پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو ان کو کہا کہ بھئی کیا بات ہے کہ میرے میرے دل میں ایسا آ رہا ہے کہ میں اپنے جسم کو اس کہ بھئی ایسا نہیں کرنے ایسا نہیں کرنے یعنی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں یعنی پورے سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرو ان کو بتایا کہ بھئی آپ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھو تین دن چھوڑ کر روزہ رکھو اور میری سنت کہ میری سنت میں مہینے میں تین دن روزہ رکھتا ہوں یہ بتائیں اور یوں کہا بولے آئی نکالے کا اور انہوں نے یوں کہا کہ میں پوری رات جاگنا چاہتا ہوں عبادت کرنا چاہتا ہوں تو کہا کہ نہیں بھائی پوری رات نہیں تھوڑا سو سو بھی جایا تو وہ سونا بھی فرمایا بولے آئی نکالے کا حق کن یہ تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق بنتا ہے تیری بیوی کا حق ہے بچوں کا حق ہے یہ ادا کرنے یہ روک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی اتنا نہیں یہ کرنے کا ہے تو نبی کے سامنے جو چیزیں نہیں کرنے کی ہوتی ہے اگر کوئی بندہ کرے تو نبی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھائی اور دوست بزرگوں حضرت فاطمہ کے گھر فاتح آئے حسن اور حسین بھوکے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھوکے رہے سارے واقعات ہم سنتے ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کہ حضرت علی علی ہم نے تم کو اس لیے بیٹی تھوڑی دے دی کہ ہماری ہماری بیٹی کو تم اپنے گھر میں بھوکا مارو جاؤ کماؤ کچھ ایسا نہیں کہا نا کمانے کا حکم ہے کہ بھائی کماؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ سہولت کے ساتھ کھاؤ مگر اسی کے ہو جاؤ یہ نہیں اسی کے ہو جاؤ یہ نہیں اس لیے بھائی دوست بزرگوں ہمیں ہماری زندگی کو صحابہ کرام رضی اللہ عثمین کو نمونہ بنا کر گزارنے کی ضرورت ہر چیز میں دیکھیں ہم ہر چیز میں صحابہ کرام رضی اللہ عثمین کو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ بھائی نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوا اور نمونہ ہے ایسی زندگی بنانی ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ اسوا جی. اور نمونہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ نمونہ ہے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا آمین کما آمن الناس یہ ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ لائے یعنی صحابہ والی زندگی ہمیں چاہیے صحابہ کی زندگی بن گئی محنت کر کے کوشش کر کے قربانیاں دے کر اپنا جان مال وقت سب لگایا صلاحیتیں لگائی اللہ جل شاہ نہ نے ان کی زندگی کو نکھار دیا اب وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کے رکو کی ان کے قیام کی ان کے سجدے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے قرآن ان کا رکو ایسا ان کا سجدہ ایسا ان کا قیام ایسا ان کی معاشرت کو قرآن بیان کرتا ہے کہ بھائی کیسی زندگی گزارتا ہے کہ یو خیرون فروان کو سیم خساس کہ مہمان آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنے گھر میں جو چھوٹے بچوں کے لیے روٹی کے ٹکڑے پڑے تھے وہ بھی کھلا دیے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے بھائی اپنی ضرورت کو دبا دو اور دوسروں کی ضرورت کو پورا کرو یہ بیان کیا قرآن نے یو فیرون عالان خسین ولو کا نبیم قصاص ایسی زندگیاں بن گئی بھائیو دوست اور راحت آرام چین سکون زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بھائی یمن سے ایک خاتون ان بیت اللہ تک آئے گی اور راستے میں پور امن آئے گی حدیث کے مطابق وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب آئی تو لوگوں نے اس کو پوچھا کہ بہن جی کیسا رہا سفر آپ کا تو کہا کہ راستے میں جتنے بوڑھے لوگ ملے وہ سب مجھے ایسے لگے کہ میرے والد ہیں میرے ابا ہیں اور جو جوان ملے مجھے ایسا لگا کہ یہ سب میرے بھائی ہیں عورتیں مجھے ملی تو وہ مجھے میری بہنوں جیسی لگی امن زندگی ہو گئی پور امن زندگی ہو گئی یہ اس کی محنت ہے بھائی اور دوستوں آج تو ہماری تجوری میں ہمارے گھر میں لاک بند کیا ہوا ہے تب بھی ڈر رہتا ہے کہ بیٹا کہیں اس میں سے نکال نہ جائے بیوی کہیں نہ نکال لے دوسرے باہر کے چور تو الگ ہیں کہ زندگیاں بگڑی ہوئی ہم نے بھائی اور دوست کو زندگی بنانے کی محنت نہیں کی دکان بنانے کی محنت کی مکان بنانے کی محنت کی بھائی دکان بن جاوے مکان بن جاوے مگر زندگی جس کے لیے ہم آئے تھے اینڈ اس کے لیے ہماری محنت نہیں ہوئی اصل محنت تو اس کی تھی ہم دنیا میں اس کے لیے آئے ہیں کہ بھائی زندگی بنے اس لیے اللہ والے لکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں انسان بننے کے لیے <coughs> کہلاتے ہیں ہم انسان آپ کون ہو کہ بھائی انسان ہے مگر انسانیت زندگی کے اندر نہیں ہے یعنی ایک اللہ والے دہلی میں رہا کرتے تھے اللہ نے بڑی اللہ سے بڑا تعلق تھا ان کا تقوا زندگی میں تہارت زندگی میں تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے جاوے مسجد میں ہے نا تو چادر ڈال کر جاتے تھے اپنے سر کے اوپر اب ان کے مریدین جو ہوتے تھے ان کے یہ طلب ہوتی تھی کہ حضرت ذرا چہرے پر سے کپڑا ہٹا لے وے تو چہرے حضرت کے چہرے کا دیدار ہو جاوے ہمیں ہوتا ہے نا ایسا کہ بزرگوں کی ملاقات کر لے وے بزرگوں کو دیکھ لے اس میں تاثیر ہوتی ہے تو خادم نے کہا کہ حضرت لوگوں کا لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو خادم کے <clears throat> وہ چادر جو تھی وہ اتار کر خادم کے اس کے اوپر ڈال دی تو خادم نے اب جب بازار میں دیکھا کہ بھائی کتے ہیں گدے ہیں سور ہیں صاف ہے انسان نہیں ہے مارکیٹ میں انسان انسان نہیں ہے بھائی ان صفتوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے ان صفتوں کے ساتھ انسانوں کی زندگی گزر رہی ہے کہ بھائی اپنی زندگی میں یعنی کتے والے صفات ہے تو وہ کتا دکھ رہا ہے اس لیے میں چہرہ اپنا ڈانک کر یہاں سے گزرتا ہوں میں یہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں بھائی اور دوست بزرگوں اپنی زندگی میں دین کو داخل کریں گے اور اسلام کو داخل کریں گے اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں لاویں گے تو زندگیاں بن جائیں صحابہ کرام رضی اللہ صاحب ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ایسا نہیں کہ نہیں ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگیاں بن گئی اللہ پاک اب ان کے کام اپنی قدرت سے کر دیتا ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے اور زندگیاں بھائی اور دوست بزرگوں یعنی بنا کر کوشش کر کے بنا کر زندگیوں کو بنا لیا تو اللہ پاک نے ابھی اس بگڑے ہوئے ماحول کے اندر بھی بھائی و دوست کو ہزاروں لاکھوں مرد عورتیں ہم کو ایسے ملیں گے ایسے جوان ملیں گے جن کی بھی زندگیاں سدھر گئی دعوت و تبلیغ کی یہ مبارک محنت جو ہے اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے بھائی دوست کو بس یہ اسی لیے عطا فرمائی ہم نے بھائی دوست کو یوں سمجھا کہ ہمیں چلہ لگا دینا خالی بس تین دن لگا دینا گش کر لینا چار مہینے لگا دینا نہیں ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامد برکاتم فرماتے ہیں کہ بھائی خالی چلا چلنے کے لیے نہیں ہوتا کہ بھائی جا کر آ گئی بہت سے علاقے میں کہتے ہیں ہم نے چلا مار دیا کہتے ہیں بہت سے چلا مار کے آ گیا تین دن مار کے آ گیا حضرت مولانا یسو صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تبلیغ میں لگنے والے تو لاکھوں ہیں یعنی جاوا جلدے کا آپ کا مطلب یہ نکالیں گے کہ بھائی کتنے چار مہینے لگائے ہوئے یعنی تو ہزار کی تعداد میں ہوں گے بھائی چلے لگائے ہوئے یعنی تو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے مگر حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی چلے چار مہینے لگانے والے تبلیغ میں لگنے والے تو بہت سارے مگر تبلیغ کسی کسی کو لگتی تبلیغ ہاں کسی کسی کو لگتی ہے اور جس کو لگتی ہے بھائی میں وہ چین سے نہیں بیٹھتا وہ اپنے امال کے ساتھ دوسروں کو لگانے کی فکر میں لگا رہتا وہ پھر اپنی دکان کو اپنے کاروبار کو کرتا ہے ہمارے جیسی زندگی گزارتا ہے مگر اس کے دل میں بس ایک فکر ہوتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کیسے دین پر آ جاوے اینڈ اس بات کی فکر اس کے دل میں لگی رہے فرمان اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ جس کے دل میں لگ جاتی ہے نا پھر اس کی تحجد میں آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے کہ لگی ہے اس کو کہ اللہ سے مانگنا ہے مجھے اللہ سے مانگنا ہے تو چار مہینے لگائے ہیں چلے لگائے مگر فجر میں آنکھ نہیں کھلتی کہ بھائی لگی نہیں ہے ان کو تبلیغ یہ چلا مار کے آ گئے یہ چار مہینے مار کر آ گئے تو بھائی دوست بزرگوں <clears throat> گشت برائے گشت نہیں ہے ڈھائی گھنٹے کے بعد ڈھائی گھنٹے بزرگوں نے کہا اسے لگا دو کہ نہیں یہ تو اصل ہماری اپنی زندگی بنانے کے لیے ہے اس لیے ہمارے یہاں سب سے پہلے یوں سمجھایا جاتا ہے گشت میں جانے والوں کو جماعت میں جانے والوں کو کہ بھائی تمہاری نیت کیا ہے تمہاری نیت کیا ہے کیوں جاتے ہو دوسروں کو سکھانے کے لیے کہ نہیں اپنی زندگی بنانے کے لیے جانا کہ میری اپنی زندگی بن جاوے اور میری اپنی زندگی میں اللہ کے احکام آ جاوے بھائی میری زندگی میں ابھی نماز کا اہتمام نہیں ہے میری زندگی میں تکبیر اولا کا اہتمام نہیں ہے میری زندگی میں تصویات کا اہتمام نہیں ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہے میری زبان پر سچائی نہیں ہے ابھی ہاں بھائی میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا ہوں تو بھائی تبلیغ کس کام کی کس کے لیے کیا یہ پھر زندگی تو زندگی بنانے کے لیے تھا یہ تو یہ کام تو اس کے لیے تھا جیسے ڈاکٹر ہمیں ایک دوائی دیتا ہے کہ بھائی ہاں، اس دوائی سے یہ فائدہ ہوتا ہے اب دوائی لی مگر وہ فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی یہ ٹونک ہے یہ ہاں، بھائی لیور کو اچھا کرتا ہے اب یہ لیتے ہیں مگر لیور ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے تو بھائی فالٹ دوسری جگہ پر فالٹ دوسری جگہ پر <clears throat> اس بھائی اور دوست بزرگوں ہم اپنی زندگی بنانے کی نیتیں کرنی پڑتی بغیر نیت کے کام نہیں بنتا بغیر نیت کے کام نہیں بنتا نیت بنانی پڑتی ہے دین میں بھائی اور دوست بزرگوں نیت کا بڑا دخل ہے اس لیے فرمایا میرے اما نوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نیت المومن خیر من عملی کہ مومن کی نیت تو اس کے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے اور آدمی کو وہ ملتا ہے جو اس نے نیت کی ہے یعنی چلا لگانے کے لیے نکلے چار مہینے لگانے کے لیے اب دوسروں کی تشکیلیں ہو رہی ہے اور ادھر ادھر گشت ہو رہے ہیں مگر اپنی یعنی کہ بھائی ان کو دیکھو جماعت کو ہے یعنی نا کہ بھائی اذان ہو گئی تکبیر اولا ہونے والی ہے نماز کی تیاری ہے اور ابھی یہ ساتھی وضو کھانے پر ہے یہ اپنی نیت نہیں کی ہے اپنی نیت نہیں کی ہے تو ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ارے میں تو بہت محنت کرتا ہوں بہت محنت کرتا ہوں مگر اپنی زندگی بنانے کی محنت نہیں ہے سے پہلے دوست کو اپنی زندگی اس لیے اپنے اعمال کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے کہ بھائی ہم گشتوں میں بھی گئے ملاقاتوں میں بھی گئے اب تھک گئے تھک کر بھائی ہمارے معمولات کہ ہمارے معمولات پورے کرنا ہمارے یہاں سے ایک جماعت گئی چالیس دن کی جماعت تھی ماشاء اللہ ساتھیوں کی جب کارگزاری ہم نے سنی تو کہا کہ بھائی یہ بھائی ہیں انہوں نے چالیس دن میں اڑتیس قرآن ختم کی چالیس دن میں کتنے اڑتیس قرآن ختم کیے کہ بھائی یہ ملاقاتوں میں گشتوں میں جاتے تھے کہ ہاں جاتے تھے تعلیم میں بھی بیٹھتے تھے پابندی کے ساتھ جب ملاقات کو بھیجو ملاقات میں جاوے گشت میں جاوے سب کرنے کے ساتھ انہوں نے اڑتیس قرآن ختم کی کیوں اپنی نیت کے ساتھ گئے ہیں اپنی نیت کے ساتھ گئے ہیں اور چار مہینے لگا کر جماعت آئی اور پوچھو کہ بھائی کتنے قرآن ختم کیے کہ میرے تو پندرہ پارے ہوئے چار مہینے کل پرسوں کارگزاری ہو رہی تھی جونوں کی جماعت کی تو مولانا احمد حسین صاحب نے پوچھا کہ بھائی اچھا بھائی آپ کیا سیکھ کر آئے تو ساتھی سوچ میں پڑا کہ کیا بتانے کا پھر کہا کہ ہم نے دو صورتیں سیکھی بھائی چالیس دن تھے آپ کے پاس روز ایک آیت یاد کرتے آپ تو چالیس آئے تو ایسے یاد ہو جاتی روز ایک حدیث یاد کرتے تو چالیس حدیث ہے تو ایسے یاد ہو جاتی روز ایک دعا یاد کرتے تو چالیس دعائیں یاد ہو جاتی آپ کو ہوتا ہے ہمارے ایک پروفیسر تھے انہوں نے نیت کی کہ بھائی نہیں کچھ کرنا ہے فضائل قرآن کو سنا پروفیسر تھے بڑے تو کچھ کرنا ہے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ مجھے حافظ بننا ہے آپ پروفیسر ہیں کیسے کیسے وقت نکالے کالج میں بھی جانا ہے بچوں کو بھی پڑھانا ہے گھر کے کام کاج ہے کیسے نکالنے کا تو انہوں نے نیت کی کہ روز ایک آیت یاد کروں گا روز ایک روز ایک یاد کر یا آیت یاد کر سولہ سال یا سترہ سال میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا نیت کرنے پر ہے نا پھر بندی کو عمل کی توفیق ملتی ہے اگر ہم نے تو نیت ہی نہیں کی کہ بھائی ہم کو تین تصویر پڑھنے کی ہے قرآن کی تلاوت کرنے کی ہے تقبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہے میں نے بتایا بھائی سلاۃ التصویر پڑھنی ہے ہمیں جمعہ آ جاوے تو بھائی سورہ کہاں پڑھنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے یہ کب ہوتا ہے بھائی دوست کو جب اندر سے بندہ طے کرتا ہے ورنہ بھائی اور دوست کو ہے نا اچھے ماحول میں بھی جب بندہ نیت نہیں کرتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا دیکھو ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو قریب ہے نا نماز ختم ہو گئی کتنا لوگ امام صاحب نے کہا کہ بھائی قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ سب گھر چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں مگر ابھی بھی لوگ باہر بھی ہے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے کیوں اندر نیت نہیں ہے کچھ کرنے کی میں ایک مرتبہ ایک جگہ پر گیا انہوں نے کہا کہ صاحب آئے ہو تو ذرا چلے کی جماعت بن رہی ہے یہاں تھوڑی تصویریں ایک ملاقات کر لو نا آپ میں کہا ٹھیک ہے میں گیا ساتھیوں کے ساتھ رہبر کے ساتھ بیٹھ کر بات کی وہ بھائی سے جن کی ملاقات تھی ترغیب تھی میں نے ان کو پھر میں نے کہا کہ بولو ارادہ کرو چلی کی جماعت ہے تو کہا کہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی تمہاری بات بہت درست ہے صحیح ہے تم صحیح کہہ رہے ہو کہ بہت مشکل ہے کیوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ مسجد ہے اذان ہوئی مسجد میں اذان ہوئی ایسے سامنے چائے کی لاری ہے کچھ بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اپنی دکانوں سے گھروں سے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اب یہ سب نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ کر باہر نکل رہے ہیں وہ لوگ وہیں بیٹھے ہوئے چائے کی لاری پر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان کو توفیق نہیں ہوئی مشکل ہے مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑے مسجد کے ہوٹلے پر بیٹھے تھے لوگ دور دور سے آئے اور نماز پڑھ کر گئے مگر یہ ان کے لیے مشکل ہے ایک سبحان اللہ کہنا بھی مشکل ہے جب تک اللہ پاک کی طرف سے توفیق نہ آ جائے اب وہ توفیق دیتا کیسے ہے وہ توفیق دیتا کہتے کیسے ہے تو یہ کہتے ہیں یہدی یہ جو آتا ہے اس کو ہم دیتے ہیں جو آویز نہیں تو نیت نہیں ہے دل میں اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ جاوا میں علی راجپور میں یہ سب لوگ ہیں نا یہ ولی نہ بنے یہ جنت میں نہ جاؤ ایسا نہیں ہے اللہ کے بندے کی نیت پر ہے یعنی کہ علی راج پور کے لوگ اگر نیت کر لیتے ہیں اپنے مارکیٹ میں دکان میں بیٹھ کر بھی مجھے اللہ کا ڈر دل میں رکھنا ہے یعنی تو بھائی دوست سبزی کو وہ مل جاتا ہے ایک اللہ والے حج میں گئے تو بیت اللہ کا دروازہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر ایک جوان جو تھا وہ چیخ چیخ کر رو رو کر اللہ سے مانگ رہا تھا یہ صاحب کشو آدمی تھے انہوں نے دیکھا اس کے دل کے اوپر نظر ڈالی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ دنیا دار کیا ہے دنیا دار ہے کہاں ہے بیت اللہ میں ہے بیت اللہ کا گلا پکڑے ہوئے ہے رو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ رو رہا ہے چیخ چیخ کر اللہ سے مانگ رہا ہے تاکہ یہ دنیا دار اپنا طباب پورا کر کے مارکیٹ میں گئے مینا کی طرف نکلے وہاں بھی بازار لگا ہوا تھا وہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ دس روپیے دس روپیے پندرہ روپیے پندرہ روپیے وہاں ایک جوان بیٹھا ہوا تھا وہ بھی کوئی چیزیں بیچ رہا تھا پانچ روپیے پانچ روپیے پانچ روپیے تو اس کے دل پر نظر ڈالی اور یوں کہا ہے نا کہ بھائی یہ تو بڑا دیندار آدمی ہے یہ بڑا دیندار کہاں ہے مارکیٹ میں ہے دکان پر ہے چیزیں بیچ رہا ہے مگر اس کا دل جو ہے وہ بیت اللہ میں اٹکا ہوا ہے اور وہ بیت اللہ میں ہے بیت اللہ کا گلاب پکڑے ہوئے ہے رو رہا ہے مگر اس کا دل اپنی دکان میں اپنی یہ یہاں کا معاملہ ہے میں نے کہا نا دل کا معاملہ ہے سر یہاں بھائی اور دوستوں نیتیں بنائی جائیں ارادے کیے جائیں کہ بھائی مجھے کچھ کرنا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے بھائی و ایسے پھر فیصلے کیے جاتے ہیں پھر فیصلے کیے جاتے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے پھر مدد کی جاتی ہے اور وہ اسباب وہ راستے اور وہ بھائی دوست اشخاص مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے بندے کو کرنا آسان ہو جاتا ہے ورنہ بھائی اور دوست بزرگ اچھے امیر صاحب ہوئے اچھے ساتھی ہوئے اور اچھا روخ ہوئے محنت کا میدان ہوئے وہاں بھی انسان نہیں بنتے وہاں بھی انسان نہیں بنتے میں نے کہا نا مسجد میں دیکھو ایک آدمی مسجد میں آیا ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی تھی مسجد کی وہ ریپیئر کرنے کے لیے آیا کس نیے سے آیا ہے ٹیوب لائٹ ریپیئر کری وہ ٹیوب لائٹ ریپیئر کر کے چلا جاتا ہے کچھ نہیں ملا ایک آدمی آیا جس کے دل میں اللہ کا کھٹکا ہے دین کا شوق ہے جنت کا شوق ہے جہنم کا شوق ہے خالی مسجد میں آیا آئے چلو بھائی مسجد میں داخل ہونے کی دعا تو پڑھ لے گا اپنی احتکاب کی دعا پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ کہہ لیا ایک مرتبہ تصویر پڑھ لی اور نکل گیا تو اس کو ملے گا آخرت میں اور اس کو کچھ بھی نہیں یہ سارا بھائی اور دوستوں کو دل میں بندے کے دل میں جو ہوتا ہے نا اس کا اثر رکھتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم یہاں اجتماع میں آئے کہ بھائی دین کی بات سنیں گے اور اللہ والوں کی بات کو سن کر بھائی ہم نیتیں بناویں گے ارادے کریں گے کہ بھائی کچھ کرنا ورنہ کتنے اجتماع دیکھے ہم نے بہت سارے ساتھی ہوں گے اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا میرا ایک بھی اجتماع نہیں چھوٹا میرا ایک بھی اجتماع نہیں چھوٹا ہے مگر نماز تو چھوٹ جاتی ہے قرآن کی تلاوت چھوٹ جاتی ہے اجتماع نہیں چھوٹا ہے ان کا ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا کہ مسجدوں میں جماعت آتی ہے گشت کا دن ہوتا ہے تو جم جم کر بات کو سنتے ہیں یوں یہ سب بات ان کو سمجھ میں آ گئی مگر جب تشکیل ہوتی ہے این تو پھر گردن نیچے ہو جاتی گئے نہیں جی۔ دس سال سے سن رہے ہیں بیس سال سے پچیس سال سے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ایک دن بھی تبلیغ میں نہیں لگا مگر ایک بات بھی مسجد میں جو جتنی جماعتیں آئی جو بھی پروگرام ہوا سب سنے ہیں انہوں نے اندر نہیں ہے اندر کا ارادہ نہیں ہے کچھ کرنے کا تو اللہ پاک کی طرف سے توفیق بھی نہیں ہے اور بہت سے جوان ایسے آئے آپ نے دیکھے ہوں گے جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے دیکھو بہت سے جوان آئے انہوں نے چار مہینے لگائے پھر دوسرے چار مہینے لگائے پھر بیرون بھی چلے گئے وہ اور یہ کہ آپ نے یہیں کے یہیں بیٹھے ہوئے کہ اندر اندر نہیں ہے سپاہیوں دوست بزرگوں کچھ عزائم کرے کہ بھائی کچھ کرنا اپنی زندگی کو بنانا اپنی زندگی کو بنانا ہے بھائی ہم تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنے اپنی مسجدوں میں بھائی اور دوست کو تعلیم ہوتی ہے شوق ذوق کے ساتھ بیٹھنے والے بنے اور بھائی تصویرات کا اہتمام قرآن کی تلاوت کا اہتمام اپنے کاروبار تجارت میں گھر کے اندر معاشرے میں سچائی امانتداری کے ساتھ ہر ایک کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہر ایک کے حق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے نا تو بھائی یہ دوست بھی کو بس اتنی بات زندگی میں پیدا ہو جائے بہت آسان ہے آسان ہے نا بھائی سب نیت کرتے ہو ہے کی نیت کیا آپ نے ان شاء اللہ کس کی <coughs> نہیں امک لوگوں نے کہا کہ مجھے بس کرو ان شاء اللہ اللہ ہمیں سمجھا دے تو ابھی تشکیلیں بھی ہوگی تو چار چار مہینے کے لیے کون تیار ہے اس میں یہ بات ہے جوان جوان تیار ہاں۔ اور بولو بھائی کون تیار ہے چار مہینے کے لیے ارادہ تو کرو اللہ لے جاوے گا کام بھی اللہ بناوے گا ہمت مردہ تو مدد خدا جس نے لگائی ایڑ وہ کنڈک کے پار تھا اچھا دو ہزار پچیس میں تو ارادہ کرو کہ دو ہزار پچیس میں لگائیں گے کون کا ارادہ کرتا ہے ہاں، دسمبر ڈسمبر نومبر میں مت جانا بہت ٹھنڈی ہوتی ہے اپنے ہاں، جون جولائی مارچ کر لینا وہاں سے نکل جانا وہ اچھا رہتا ہے بہت سارا ٹھیک ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب اشید